حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجاہد فی سبیل اللہ کو سامان جنگ و سفر مہیا کرے اس نے بھی جہاد کیا اور جو شخص غازی کی عدم موجودگی میں اس کے اہل و عیال سے حسن سلوک کرے تو اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تراسی